ورسوله أرسله بالحق صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كما على الذين من

قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے سے ایک آئے کے مقدر تھا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل تھی کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبار کا بالا سے دعا کریں کہ جو اپنے پیار حسن جمین نبی کریم مروق رہی آنند ابو بب الخلاق و تسلیم کے سطر روپئے

یہ ہمارے پاس پروردگار کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی بخشی اپنی نجات اپنی مفرت کے لیے ایک موقع اور دیا جس سے ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ کو اس کے رسول کو راضی کر سکیں یہ کروڑ کا اس کا انسان اور یہ بات ذہن میں اس لیے بھی آپ رکھتے ہیں کہ آج سے مہینہ دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینے پہلے کا دور ہو چکے بے شمار ایسے لوگ تھے جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے لیکن وہ جہاں بابا یا ان کا کالا رہا تو اللہ تبارک کا بابا نے ہمیں عمر عطا فرمائی اور یہ موقع ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک اور دیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی عبادت نماز روزہ ہر لہجہ ہر لمحہ اس کا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کام میں لیا جائے اور ضائع نہ کیا جائے ہم نے مناسب سمجھا

جیسا کہ ہم نے سکھا تھا ان لوگوں پر کما قطب اللہ تعالی ہم قبل جو تم سے پہلے گزرے لاندہ تم سطر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ مترکن بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ جمہور امت کے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر لوگوں کو فرق کر دیا من قبل تم جو تم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ان روزوں کو فرق کیا اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم صاحب تقوا بن جاتا تقوا اور پرہیزگاری کے لیے ہم نے تم پر لوگوں کو فرق کیا جاتا روزوں کی اپمان میں یہ بات ہے جس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے فضائل کی طرف ان شاء اللہ کچھ بیان کریں گے حضور علیہ السلام السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیا ہوتے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے دوسرے دن حضرت آدم علیہ السلام وسلم تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ یہ روزے رکھا کرتے تھے بعض مسائل آج بھی ایسا ہی کرتے تھے اور بعض مسائل داؤد علیہ السلام کے روزے دن روزہ رکھیں دوسرے دن نہ رکھیں سوائے ان روزوں کے جس میں روزوں کے رکھنے کی ممانعت ہے یہ ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندروں پر فرق فرمایا چاند کے اعتبار سے اگر وہ نتیسواں چاند ہو تو وہ نندن تیسواں چاند ہو تو تیسرو البتہ ان کا استثنا ہے کہ تم اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو روزے کو موخر کر دو یعنی جتنے روزے چھوٹیں ان کو بعد میں رکھا جائے اور جو ایسے مریض ہیں کہ جس میں کوئی اضافے کا اب کوئی سلسلہ نہیں دائیں مرد ہے بڑھاپا یا کینسر اس قسم کی بیماری جس میں اب کوئی صحت یابی کا معاملہ نہ نہ عموم ایسے حضرات جو ہیں وہ سے دیا بنے یا نہیں یعنی ایک آدمی کو دو وقت کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں ایک فطرے کی رقم پرانی اوزان کے ساتھ سے سوا دو شیر آٹے کی قیمت کسی فصل کو ایک روپے کا اوور کیا جائے اب آج ہم عام لوگوں کا کیا حکم ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو چاند دیکھو اس کر رکھو ہم اس میں صرف ایک حدیث بیان کریں گے جو اتنی طویل ہے کہ پورے رمضان کے مسائل اور معاملات پر قابو ہیں اس حدیث کو حضرت سلمان عمارت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس میں سے بھی ہم اس کے چند مندرجات بھی بیان کر پائیں گے پوری حدیث پر کلام مختصر وقت میں ممکن ہے اس کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا پوری حدیث ابن خزیمہ نے بیان اور شاب المان امام بجٹ نے بیان اور اس کا اکثر حصہ کتابوں کے نام میں مسکا شریف میں لے گئے اور مسکا شریف کے علاوہ جو آخری کا کچھ حصہ جس کو ابن خزینہ اور امام بجتی نے بیان کیا اور وہ کتب کی حدیث موجود ہے سب سے پہلے ہم اس کے مندرجات کا ترجمہ اور اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شابان کی آخری تاریخیں اور حضور علیہ فلاح السلام نے ہم سے بات فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میں کوئی تم سے بات کرنے والا وہ یہ ہم لوگ سب بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے ہم سے بات فرمایا اور ارشاد کرنا مسلمانوں آنے والا مہینہ رمضان کا بڑا عظیم ہے بہت بڑا مہینہ ہے آنے والا رمضان اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے کی طرح ہزار مہینوں سے بھی اب تک اور اس میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزوں کو فرض کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر روزے فرض اور اس نے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی چیز بنایا یعنی کرا اور فرمایا اس مہینے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نوابی کے ذریعے سے قرب حاصل کرے اس کا ثواب ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہے اب یہ سوال اپنے آپ پیدا ہوا کہ اس میں نفل ادا کرنے کا ثواب جب فرضوں کے برابر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ فرضوں کا کیا ہوگا حضور علیہ السلام کو سلام صحابہ کرام علی مرضوان سے سوال کرنے سے پہلے یہ بات بیان فرما دی فرما اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب اس مہینے میں ستر فرضوں کے برابر اور فرما یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا پھل جو ہے وہ جنت ہے فرما اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا جہاں بھی سوال پیدا ہوا جب یہ تھا کہ کہیں روزہ افطار جو آدمی کرا رہا جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کے روزے سے کچھ منہا کر کے کچھ کاٹ کر کے اس کو دیا گیا جس نے روزہ افطار کرایا سرکار نے خود فرما دیا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کرنا کی جائے اللہ خبر خبر تعالیٰ مزید ایک روزے کا ثواب روزہ افطار کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے آپ اگر حالات کو دیکھیں روز فرض ہیں دوسری ہجری دوسری ہجری مسلمانوں کے لیے بہت ہی غربت تھا عزیزان گرانا عالم اگر میں اس زمانے کی غربت کو گنانے لگ جاؤں تو یہ ایک عنوان مستقل ہے جس کو ہم بیان نہیں کریں گے کہ مناسب وطن اسے عرض کریں لوگ اس زمانے میں اناج نایاب تھا کھجور وغیرہ سے لوگ گزارا کر دیا کرتے صحابہ کرام احمد رضوان یہ سمجھے کہ یہ جو ایک روزے کا سوال یہ ایک روزے کا سوال اس وقت ملے گا کہ جب روزے دار کو پھر بھر کے کھلایا جائے کہا جا رہا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی اتنی وسط نہیں رکھتا اتنی ہمیں توفیق نہیں نہ اتنا مال کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں سبحان اللہ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو یہ بات ابھی جانے گرامی ہم تک نہ پہنچی حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر یہ کرم فرمایا گویا فرمایا جماعت صاحب تم یہ سمجھے کہ یہ جو ایک روزے کا سوال یہ تیز گھر کھلانے پر موقف ہے فرما نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا جو ایک کھجور سے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ رکھے افطار کرا یا ایک اونٹ پانی سے روزہ افطار کرا یا ایک اونٹ لڑکی سے اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا تو اللہ تبارک کا بتالہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا جو کسی ایک اونٹ پانی یا ایک کھجورے سے بھی کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرا یہ ثواب تو اس کے لیے بھی اور اس کے بعد فرمایا اور فرمائیے یہ رمضان کے مہینے کے تین اچرے ہوتے ایک پہلا اچرا ایک دوسرا اثرا یعنی پہلے کے دس دن دوسرے کے دس دن اور آخری اثرا نو یا دس دن درد بہو اب ہو من النار فرما اس کا پہلا مطلب ربی کریم اپنے بندوں پر رحمت رحمت نازل نازل فرما فرما اول اور اس کا جو درمیانی اچڑا گیارہ سے لے کے روزے تک اس میں اللہ تبارک و تمام روزے داروں کی گاروں فرما دیتا وہ آگ سے ہو گئی اور جو آخری اطرا ربی کریم تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اس کے بعد فرمایا تم اس میں چار باتوں کی کثرت کرو کیا چار باتیں فرمایا ایک تو کلمہ کلیبہ اس مہینے میں کثرت سے کرو اور دوسری بات وہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے کرو اور اس کے بعد کرنا یہ وہ مہینہ ہے کہ ربی کریم سے جنت مانگو اور جہنم سے خلا اور جہنم سے آزاد جا اور آخری میں پھر فرما دو اس بات کو تکرار کے طور پر کہ اس مہینے میں جو بندہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا ہے تو کیا ہوگا کل قیامت میں اللہ تبارک کا بتانا کوشش کرو کہ جس نے روزے دار کو پانی پلایا ایک ہوں کا شربت یا ایک ہوں لکڑی پلا ایک چھوارا پلا دیا تو کل اللہ تعالیٰ قیامت میں میرے اور سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی کچھ اس سے ابھی رہ گئے یہ ابن خزینہ امام طریقے کے بعد اکثر اس کا صاحب صاحب کا نقل فرمایا اب آج یہ حدیث کتنی طبیعت سمجھ کے ایک ایک حصے پر کلام کریں تو بہت زیادہ وقت کریے پہلی بات یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ حضور نے اتنا اہتمام اہتمام صابان میں بیان فرمانا جائے یہ نہیں کہ رمضان شروع ہوا تو اس کے احتمام بیان فرمائے کی کی کی اہمیت اہمیت کے کے سے آخری آخری اور فرما ٹھہر جاؤ اب جو مہینہ مہینہ آ رہا ہے تم لوگوں برکت کیا میں بیان کرنا اس اس کو بعد یہ عظیم بہت بڑا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رات رکھی جو ہزار مہینوں سے وہ کیا ہے من سے کہا فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو لذت القدر میں نازل کیا فرما ادرا کا لذت القدر میرے حمید تم جانتے ہو لذت القدر کیا ہے لذت القدر خیر من شہر یہ وہ شب ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے ہزار مہینے سے اب اگر اب ہم سے بتا بتائیے آپ میں سے بہت سارے حضرات حصہ بتا ہیں ایک سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک ہزار مہینے ایک ہزار مہینے سے چل سال بنے مجھے بتا دی آج ہم اور آپ جو ہیں وہ اپنے احباب اپنے عزیز اقربا میں دیکھے اللہ تعالیٰ عمر بن خیر سب نے فرما اپنی اور اپنے حدیث کی ساتھ میں ورنہ عمر پاس پاس تیرے سچوں چونسٹھ اور حدیث شریف نے فرمایا میری عمر کی اوسط عمر جو ہے وہ ستر سال ہے سمبود یہ نہیں کہ وہ بہتر چوہتر کا ہو جائے بہتری غلط ہو جائے اس کا کہ ستر سال میرے امت کی عمر کی اوسط ہے کہ ستر سال ہو چلیے صاحب حدیث کے مطابق ستر سال بھی اگر ہماری عمر ہو جائے رات میں ہم عبادت کریں تو کتنا ہوگا بھائی ستر سال کی عبادت اور وہ دوسرے کبھی قدر مل جائے تو سبحان اللہ ہزار مہینوں کے پیراس کی برس بن گئی تراسی برس ایک شبد عبادت کرنی تو اس نے تراسی برس کا اتنا بڑا عرصہ عبادت میں گزارا ہے رمضان میں کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید کلام ہم اللہ جب یہ قدر میں کریں گے وہ اتنے خوش نصیب ہیں لوگ جب جب انہوں نے ہو سنبھالا کہتے ہیں جناب آج تک ہم سے شب قدر نہیں وہ بولا شب قدر جو ہے اس میں ہم سب صاف نہیں رہے زندگی میں ہم شب قدر کو پا کر عبادت کرتے رہے ان کا اوقت ان کا لیے اسے سبحان اللہ جائے بھر انہوں نے عبادت کی ہے ربی کریم شب قدر ہوگی اس کی قدر کرنے قبول کرنے کا اس کو فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہمارا تعالیٰ نے اس نے روزوں کو خرچ کر دیا جیسا کہ ہم نے خطبے میں کہا اسے بارے کو مشیا روزے خرچ کر دیا اللہ تبارک ہمارا تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو سماج کی چیز بنایا رات کا قیام کیا ہے وہ ہے تراغ یہ تراغ جو ہے شعیب محمد کا عبدالحق محبوب کے اپنی کتاب ماسبہ سننا میں اس پر کلام کرتے لکھتے ہیں یہ جاری رہی کلام جیسے جمعہ عید ہے جاری کر رکھنا چاہیے اسلام عید کی نماز پڑھنا چاہیے اسلام پنج وقت نماز پڑھنا چاہیے اسلام یعنی چار کا مطلب ہوتا ہے یعنی کے کسی طریقے سے تراوی پڑھنا بھی چاہیے اسلام اگر کہیں اسلام حکومت ہو امیر المومنی یا اسلام بادشاہ کوئی قصبہ کے بھی طرح اگر تراوی پڑھنے سے منع کر دے اور کہے کہ ہم تراوی نہیں پڑھیں گے کوئی اتنی ضروری بات اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ موقع فرما کے ہاتھ میں وقت اس سے مقابلہ کرے اس شہر میں قتل و غارت کے ذریعے سے ان کو دوبارہ اس پر لائے گا اور حاصل وقت ان سے مقابلہ کرے گا اور وہ جب مقابلہ کرے گا ان کے اگر کسی شاعر اسلام کو چھوڑ دیا اس طرح میں جتنی ہی آج کل لوگ دین کے حوالے سے گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ بقول اقبال لباس کے فضر میں نہ سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں ارے دین کی خواہش ہے تو کچھ پیسان پیدا کر ہر غلط کام کو وہ مذہبی عبادت اڑا کر کر بتاتے اپنا بندے بن گئے شرابیوں شرابیوں میں بہت زیادہ لگے آج آج کو ایجاد دیا شرابیاں تو اس کے دلائل و مقبوع کتاب موجود ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میری کتنی بات کافی شاید اسلام کرارا شرابیاں کتنی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شرابیوں کا قیام کیا شراب میں پڑھانا اور پورا قرآن مجید کو قرآن حمید تراویوں میں ختم ہونے کا قانون بنا دیا کیوں بنایا قانون کہ تراویوں میں پورا قرآن مجید کو قرآن حمید پڑھا جائے کیوں قانون بنایا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر سال رمضان میں دوسری بے امی آتے ہیں اور دونوں حضرت وہ مجھے قرآن مجید سناتے ہیں یا میں ان کو قرآن مجید سنا یعنی دور کیا کرتے تھے قرآن مجید حضور علیہ السلام نے اپنے اسلام سے قبر کو رمضان پایا ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ میں اس وقت وصال فرما جاؤں گا اور سنو کہ یہ جو گزشتہ رمضان گزرا کہ دلی میں ابھی نے دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا دو مرتبہ دور کیا قرآن مجید قرآن حمید کا جو آخری سال نبی کریم علیہ صلاح اسلام کا دنیا میں تھا کیونکہ فرما شہر و رمضان ان ضلع کے قرآن ہم نے رمضان میں قرآن مجید قرآن حمید نازل کیا لہذا پورا قرآن مجید قرآن حمید رمضان میں فراہم میں ختم ہونا چاہیے جو سست اور چاہیے قسم کے

امت پر شفقت اور مہربانی صحابہ انتظار کرتے رہے حضور نے تشریف نہیں لا رہا چوتھ تم پوچھا کہ حضور ہم منتظر میں آپ تشریف نہیں لا رہے حضور نے کیا فرما میں بھول گیا نہیں پڑھانا چاہتا تھا پرما میں نے اس کو پابندی کی اس لیے نہیں پڑھایا کہیں ایسا نہ ہو سکتا تمہارا سوالات تم پر یہ چیز کرا فرض کر دیں اس لیے میں نے ناغا کیا اور فرامیا کیا ہوں سنت موت دیتا ہم کہتے سنت جماعت کے اکابر علماء کا اس پر پورا اتحاد وہ یہ کہ عورتوں پر بھی سنت موقع دیتا مردوں پر بھی سنت موقع دیتا عموماً عورتیں جلدی سے ہم پر سنت نہ ہو عورتوں پر بھی سنت موقع دیتا مردوں پر بھی سنت موقع دار اور بیس رکھت کرا تھا ایک جملہ کہہ کر ہم آگے چلتے ہیں کہ دیگر ممبر اس کے اوپر ہمیں کلام کرنا فرق ہے کہ تراویہ آٹھ ہم بیٹھے تراوی بیس ہیں کل اللہ خبر خبر تعالیٰ کے دربار میں ہم دونوں کا مقدمہ پیش ہوگا رب کریم ہم سے اگر یہ فرمائے کہ بندے تراویہ تو تھی آٹھ تو نے بھی کیوں پڑی خرابیاں تو آپ مگر تم نے بھی کیوں پڑھ ہم کہیں گے مولا آٹھ پڑھ کر اس کو ہم نو دس گیارہ بارہ بیس کی طرف گئے تو اپنے کرم سے ایسا کر اگر ترامیاں آٹھ ہیں تو آٹھ کو بھی ترامیاں ہماری قبول کر لے اور اپنی مہربانی اپنے کرم سے بارہ ہمارے لیے نقل بنا دیں گے بارہ جو ہم نے پڑھی اس کے علاوہ اسے نقل نسل بنا دے چلیے ہمارا تو معاملہ کلیئر ہو گیا اور تم پہنچے اللہ کے دربار اور تم سے رب نے پوچھا کہ شرابی تو گئی تم نے آج کیوں پڑھی اب یہ دل میں یہ بارہ کہاں سے لاؤ گے اب تم بارہ کہاں سے لاؤ گے یہ آپ یہ سلسلے میں ہے کہ گوجا خرابیوں کو بند پڑھا جائے یا عمر فاروق رضی جلانوں کا ہو یا ان کا ہو یا ان کا حکم تمہارے نزدیک تعلیم تقریب نہیں ہے اس لیے جمہور اہل سنت کا مذہب یہ تمام حنفی اکابر علماء امام اعظم ابو حنیفہ دیگر کا خرابیاں موجود ہیں جس کو اللہ خبر خبر تعالیٰ نے عزیزان گرامی ہمارے لیے اس نے رات کے قیام کو عبادت رکھا پھر اس کے بعد فرمایا ایک مہینے میں جو آدمی نقل ادا کرے تو فرضوں کے برابر سوا رمضان کے علاوہ قانون یہ جو قانون سننے کیا ہے یہ کوئی زیادہ بات جو ہم نے عرض کی حضرت سلمان فارسی ساری زندگی کے نواز جمع کر لیے جائیں تو وہ مبرض نماز کی ایک رقط کا پاسن نہیں بنے ساری زندگی کے نماز جمع کر کے جائیں تو فرض نماز کی ایک رقط کا ثواب بھی نہیں ہو سکتا ساری زندگی کے برائے مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا مہربان ہے حضور اتنی شفقت میں جو آدمی نقل ادا کرے اس کا ثواب فرضوں کے برابر کر کتنا بڑا انعام پھر جو فرض ادا کرے اس کا ثواب کیا ہے یہ بتائیے انگریزی حساب سے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں چاند کے حساب سے تقریباً بارہ دن تیرہ دن کا فرق ہوگا تین سو اکاون یا باون باون دن سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے چاند کی تاریخ سے بھارت کا انگریزی تاریخ یہ لگائیں تو کتنے جمعے ہوئے اس سال اڑتالیس جمعے کتنے ہوئی اڑتالیس یہ جس حدیث کی روشنی جس کو میں نے بیان کیا یہ آج کا جمعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جمعہ کیا ہے فرق اس ایک جمعے کا پڑھنا ستر جمعوں کے برابر ہے پورے سال کے جمعہ اڑتالیس اور ایک جمعہ رمضان میں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ستر جمعے کے بڑا روزہ کیا ہے روزہ بھی فرض ہے اس میں ہم رکھ رہے ہیں لہٰذا تو روزے کا ایک روزے کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اور وہ لوگ جن سے سننے کو نمازیں میں کیا مطلب نمازیں میں وہ شاہی ترتیب کچھ نصیب لوگ جن سے سننے پوری نماز جو تھی وہ سب انہوں نے ادا کر لیا کوئی سزا ان کے ذمہ نہیں وہ اگر نوازی پڑھ تمہارا نفلوں کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضوں کے برابر کر دیا اور صرف نماز نفل نہیں جو کام بھی آپ نفل کر کے اس مہینے میں اس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے فرضوں کے برابر بتا دیا فرضوں کے برابر کر دیا یہی وجہ ہے کہ شاید ہمارے اور خصوصاً نعمنوں سے جب یہ رواج ہو گیا کہ اپنا زکات کا سال وہ حساب کرتے ہیں رمضان سے اور زکات پر ہے پوجا جا کر زکات پر ہے اور جب زکات رمضان کے مہینے میں نکلے گی تو ایک روپیے کا ایک وقت جو ہے وہ ستر کے برابر ہوگا ایک روپیہ جو فرض ہم دیں گے اس مہینے میں وہ ستر فرضوں کے برابر ہوگا ایک لاکھ روپیہ آدمی کے تو ستر لاکھ کے برابر سبحان اللہ ہم کو مائی بکرم ہیں ابھی پوری آئی نہیں رات اسلامی کے رسر مندر نہیں ربی الکریم تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ نقلوں کا سبا فرضوں کے برابر فرضوں کا سبا ستر فرضوں کے برابر فرمایا اس مہینے جو اس کا کسی کو روزہ افطار کرایا ایک روزے کا کباب ہم ہم اس کا ترجمہ یہ سمجھے بڑی معذرت کے ساتھ حق ذرا کا کڑوا ہوتا بکول کی چمن میں کل کر نبائی میری گوارا تھا ہوتا چلے ہم نے سوچا چلو روزہ تو نہ رکھا جائے دو چار دو افراد کی ہوٹلیں مسجد میں بھیج دی جائیں تاکہ لوگ جب روزہ افطار کریں گے تو سواب مل جائے ایک دو پیٹی کھجور کی روزانہ مسجد میں بھیج دی جائے خوب یاد رکھو آج حضرت پاگل کرے گی تو بڑے مخصوص طریقے سے پتا بھیا اس پتے کو لکھا پڑے دلال ہو کر کہ جو آدمی پر کر دے وہ سب کوئی نہ قبول نہیں ہو اگر وہ فرائض ادا نہ کرے کوئی نفر قبول نہیں کیونکہ آپ کو سمجھانے کی زہر کی نماز چار رکعت نماز ایک آدمی زہر کی چار فرض ادا نہ کرے اور پچاس پچاس نفل پر کو چلا جائے بے لا حاصل فرض اگر ادا نہیں کرے گا تو نفلوں کا ثواب تو فرض کے مطابق کہ جب تک فرض فرائض ادا نہیں کرو تو نفلوں کا ثواب نہیں ملے گا یہ سوچ غلط مگر اللہ اس کے رسول کی مہربانی کو دیکھیے کہ ایک پانچ پنجاب کی ادار ہے تو پانچ میں بھی کرو روپئے کا سوال ہے ایک کھجور روزے دار کو کھلا دی جائے تو روزے کا سوال بڑے خوشنے کی وہ لوگ کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد روزے داروں کا خیال کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب نہ صرف یہ کہ عام لوگ بلکہ اس مہینے میں غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ مہینہ اسی حلقی کی ایک جملہ مطلب یہ بھی کہ غریبوں کے ساتھ ہم ہماری کا مہینہ یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ان کے ساتھ مہربانی کا مہینہ کسی بھی کپڑے آدمی کو دیکھ کپڑے کو کپڑے کا چوڑا دے دو کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس راستہ نہیں اس کو کچھ نہ کچھ اہتمام کی شراب کر دو کسی پریشان آپ کو اگر دیکھو اس کے لیے مدد کر دو سکار کی مدد اگر وہ صحیح ہے سکار کی مدد سے کچھ بھی ہو جائے سکار سے اس کی مدد کی جائے تو اس طریقے سے یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلو کرا بلکہ یہ بھی فرمایا اس نے اپنے ہم نے آزاد فرمایا ہوگا مہینے میں دو کو بنا دیں ان سے کام زیادہ نہ کیا جا رہا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رمضان میں رعایت پر اپنی جا رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو ہمارے کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دو دن کو میں کسی کو پیٹ بھر کے کھلا فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھلانے کے موقع نہیں ہے رب کریم کو یہ سوال اسے بھی عطا فرما دے گا جیسے ایک کھجور ایک گھونٹ پانی کھلانا اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ سوال عطا فرما دے گا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا اول حصہ رہنا درمیانی حصہ مقصد اور آخر حصہ جو ہے وہ آپ سے آزادی کا ہے تو یہ تینوں حضرے جتنے قیمتی ہیں یہ تینوں انعامات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے لینا چاہتے ہو تو رمضان گرام پہلے اثرے میں رب کریم اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمانا ہے اور دوسرے اندرے میں سبحان اللہ اللہ ہمارا خبر تعالیٰ بندوں کو مقرر فرما دیتا ہے اور دوسرے اندرے میں اللہ ہمارا خبر تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کی آخری رات آخری رات اللہ تبارا خبر تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم سے خلاف اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے بہت حضور جی جو فرمایا آخری رات رمضان کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو جہنم سے آزاد کر دے کیا اس سے مراد شب قدر فرما نہیں جس سے مراد ہے جان رہا جیسے صبح ہونے والی تو اس سے مراد یہ ہے کیا مطلب ہوا اس اس اس حدیث کو سامنے رکھ کر موازنہ کیجیے حضور کا سے مراد مراد جو ہے وہ رمضان کی سبحان اللہ اس میں پیغام بھی ملا کہ میرے غلاموں یہ تو رمضان کی رات اللہ تعالیٰ نے نا جہنم سب کو آزاد کرنا ارے قدر کی برکتوں تو اس کے علاوہ جب یہ قدر کی برکت ہے تو اس کے علاوہ کہ جو اللہ تمہارا کا تعالیٰ فرمایا معلوم ہوا کہ آخری رات سبحان اللہ اور شب فقط یہ رات بھی بڑی اہم ہیں اور سبحان اللہ اس روایت میں ہے کہ جب بندے عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں آخری دن ہے تو قرآن کے طور پر عید الفطر عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا تمہیں دیکھ کر کیا مطلب فخر فرمانے کا تو رایا کے فخر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ ان کی نماز و سجدے میں تو ربی کریم تمام فرشتوں سے پوچھتا بتاؤ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور انسان کو پیدا کرنے والا تو تم نے کیا کہا کہا کہ کیا ہم اپنے مستقبل تحریر کے لیے کافی نہیں ہے پرمانند عالم ہو مالا تالم ہو دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانا تو تم نے زندگی کے پیدا کرنے کے خلاف تم نے تو وہ کیا کہ نہیں پیدا کر سکے کہ زمین میں سفا کر یہ تو زندہ مکی کر اور باہر نہیں ہے ان کی نظر ماں اللہ آدم علیہ السلام پر ہے ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں کو جو فرفات کرنے والے اس لیے فرما کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جب لوگ عید کی نماز میں اللہ کی عبادت کرتے ہو ہو کے دیکھا تم تم تم نے نے میرے میرے میرے بندو کہتے انسان پیدا زمین سے کریں گے یہ کو بردار آگے سجے اللہ فخر فرماتا اپنے بندوں پر کہ جو بندے عید کی نماز پڑھتے ہیں ان سے فرما یہ بتاؤ کہ مزدور کو مزدوری کب دی جاتا جب آپ مزدور کو مزدوری دیں تو کب لگا ڈیلی ویجز یوں گا کیا ہوگا کام مکمل ہو گئے شام میں مزدوری مل گئی اللہ کا بات پہلی تاریخ ہو گئی لو گئی مزدوری پر سے کہیں گے مولا مزدور کو مزدوری اس وقت بھی جاتی جب وہ اپنا کام مکمل کر لے اب کیا ہوا کیونکہ میرے بندوں نے اپنا کام مکمل کر دیا اس لیے میں نے ان کی مزدوری دے دی یعنی ان کے مقرر تو آخری اشرا یوم عید اور نماز کے مسلمانوں کے رام گرامی جنت کی صنعت ہے چلیے آگے تاکہ حدیب پر کلام مکمل ہو جائے آئیں نہ ہم کسی اور حدیث کو زیر لائیں فرمایا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 ہم نے یہ حد بیان کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو جاؤں میں اللہ کا محبوب اللہ کا رسول امام الانبیاء سید الانبیاء ہوں مگر میں بھی ایک دن میں ستر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں کہ حضور کا یہ حال تو میرا باپ کا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم خود جناب بڑی کثرت سے چلنے چاہیے بدن اور بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے پاس کریں اور اس کے بعد کیا کروایا کہ اللہ کا جنت مانگ یہ حضور کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جنم عطا پر جہنم سے آزاد مولا جہنم سے آزاد کروا یہ کیوں فرمایا کہ مانگو اس لیے کہ مانگنے کا مہینہ ہے جب تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا سبحان اللہ اب آئیے آپ جملہ پھر اس کو دوبارہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی آدمی کو روزہ افطار کرائے کائنا وہ جناب کو پہلے گزرا گا کہ ایک روزے کا ثواب اسے ملے گا آخری میں اس کی کیا ضرورت ہے آخری اس سے سبحان اللہ کیا پیارے اللہ نے بیان کیا مقام مصطفیٰ علیہ السلام السلام کو اجاگر کیا سر میں جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے کل قیامت میں اللہ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پیاسی نہیں لگے یہ کیوں فرمایا کہ میرے حوص سے نقل قرآن مجید قرآن علی ارشاد نقل کو میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا بن ہے لہٰذا جب اللہ نے آپ پر اتنا انعام احترام کیا تو آپ اپنے رب کی نمازیں پڑھیے اور اپنے رب کی قربانی کی جن نہ وہ کا وہ یہ کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں دوسرے جن کی عمر اٹھارہ مہینے ان کا ان کے یہاں سے نے پوچھا کہاں سے آیا زبان کے لیے ہمارے یہاں اردو میں تو اکثر گھٹیا آدمی کو کہتے عربی میں اکثر کا مانا ہے جس کی نسل منقطع ہو جائے نگینا اولاد نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے اس کمبک مطلب یہ کہا کہ میں اکثر کے یہاں آیا ہوں ربی کریم نے اس کو جواب دیا سبحان اللہ اس کو جواب دینے سے پہلے ایک بہت بڑے انعام اور اکرام اپنے حدیث پر کرنا فرمایا میں ہوں اتنا آپ ہے نقل ایک ترجمہ کوسر کا بمان چکر ایک ترجمہ کوسر بمان کوثر کی اگر ہم نے حوض کوثر کو دیا اور کثرت کثرت کی کی تو دنیا اور ماں ہر بڑی سے اللہ تعالیٰ نے کو دیا ہر اس کثرت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی بہت دیجیے رب کا بندہ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب ہو یا قربانی کیجیے اتنا چاہیے حکومت اب اثر بتائیے رہے گی وہ اثر ہے میرے محبوب جس نے تمہیں اثر کہا تو دیجیے فرما اتنا آپ نقل ہو کر ہم نے آپ کو پوتر کا مالک بنا دیا یہ آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی کوثر کو جنت کا امیر کا چشمہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ فصل چہرے سے زیادہ میٹھا جنت تو اس کی نعمت محمد کا زیادہ جا سکتی بلکہ علماء فرما سے وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیکھا نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کے کانوں نے سنا نہ کسی کے زبان نے چکھا ارے جنت کا معاملہ تھا سردار پردار جنت کی قبول اگر دنیا میں اپنا روپٹا کس طریقے سے یہ پرماتم سے چلائے یہ چشمہ یہاں پر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیسے ختم ہو گیا تمہارا قیامت کا منظر ایسا ہوگا ہر پسند نہیں پسند پسند کا کسی کا پسند سورج پر ہوگا اللہ اکبر وہ سما ہوگا کہ پیاس پیاس کے دو ہوں گے اور پان کتنا ہوگا ہم لوگ گرمی کے روزے میں پریشان ہو جاتا دس اور گیارہ گھنٹے یہ سال ہوگا پچاس ہزار سال کا یہ دن پچاس ہزار سال کا دن اور پچاس ہزار سال سے اتنی بھی آنے لگے گی جب سورج سمان مہنگے پر ہو زمین سفل ہو تو پیاس کا آنا لگا ہوگا مجھے ذرا بتائیے اور پچاس ہزار میں کسی اور وقت میں نے عرض کیا تھا سہولت اگر چار گھنٹے کا وقت ہو تو وہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے تک آدمی کی پریشانی ہو سر میں درد ہو جائے تکلیف ہو جائے تو آٹھ دس گھنٹے کی رات ایسا لگے کہ آ رہا ہے سہولت اور پریشانی پچاس ہزار اللہ اکبر یہ کیا ہوگا شریف نے فرما دیا گیا سبحان اللہ اللہ تبارک برباد نعمت ہمیں عطا فرما فرما کل قیامت میں پچاس ہزار سال کا دن میرے غلام جو میرے دامن سے بات کرا جو میرے گرما بڑھتا ہے میرے والے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار سال کا دن ایسا ہوگا جیسے کی نماز کی دو رقم کتنا آسان و سہل ہوگا جیسے اثر ٹھنڈی دو رقم یعنی گرمی میں جب ٹھنڈی ہو جائے سایہ ہو جائے تو اثر میں وقت ٹھنڈا ہو جاتا جیسے اثر کی دو ٹھنڈی رقم چار رقم ہے دو میں کتنا وقت لگے یہ پچاس ہزار سال رقم اثر کی دو رقم کے برابر ہوگا جو حضور کے غلاموں کا انعام ہوگا ایسے موقع پر جو آدمی پیاس اور پریشانی کی عالم پر ایسے وقت میں سب کو کہ جس نے کا رکھا اور ایک ایک پانی پانی پلایا پلایا گلاس میرے بہت رفری شری کو ایسا ایسا جام جام پلایا پلایا جو جو حق حق جنت جنت میں میں نہیں گیا کہ داخل ہونے تک اسے پیار نہیں ملے یہ اللہ کا کس قدر نام ہو کرام کو حاصل کرنے ہمارا جو ہر وقت مختلف ہو جائے میں دل کو اور یہ ویکسین ختم کر دیں یہ ڈرامہ ختم کر دیں تین دن کی طرح چار دن کی طرح پہنچنے کے بعد ہو کے چار تین دن آدمی ہو رہا پانچ دن میں فتح ہو رہا بیٹھے کتنے کتنے دن دن مولانا میں میں پہنچے پانچ کے کے کے کے بعد بعد بعد سے روپے کہا تم ایسی طرح طرح پڑھنے لیے اور اور اور لوگوں نے اللہ کا کا تین ختم ختم اس اس کو دس مہینے بھر جان خدا روز جو بہت پریشانی پریشانی آئے بندہ اسے برداشت کیجیے تاکہ روزے تمام سمراج کے لاکھ لاکھ کا ہو کہ یہ اس مہینے میں مختلف بننے کی کوشش کرو اور یہ ہمارا یہ آخری چاہے وہ تمہارے آخری روپس چاہے وہ تمہاری آخری طرح کہ آئندہ کون چاہے تیرے دل کے پر ہونے کا آئندہ سال ہمیں مہلت دیجیے منظر کی ہم وقت ہو کر اللہ کی باتوں سے مشغول ہو جاؤ یہ پہلا جمعہ میرا یہی پیغام تھا آپ کو رسی کری مجھے اور ہم سب عمل کی توفیق پتا کرنا رمضان کی برکت کو سمپ کرنا اپنے حدیث اور اپنے کتاب و فرما برداری کی توفیق پتا کرنا وما على الله